رسوله النبي الكريم المؤمن سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه سبحان الله الله وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيدنا رسول وعلى منہ سب بلا ہمارے جانا ہے محمد یا ڈیرا جانا ہے چپ چا لو سال میرا حاجی محمد یاد صاحب ادارے صاحبزاد خصوصاً محمد اجاز صاحب اج کا مبارک جلسہ سبحان اللہ تقریبا سال ہونے والا ہے انہوں نے سال شروع میں حاضر خدمت ہوا محترم محمد اعجاز صاحب اس راج کا تاریخ سانوں وحدہ اس کریم سونے کا لالا لگتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ناچیز ہی وعدہ وعدہ وفا کرنے توفیق بخشی محترم جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رہنا مسلمان مسلمان کسی دور کے اندر اگر یہ سارا دوست بناؤ تو کس مقصد واسطے بنا اور انہوں کی دوستی پھر نتیجہ کیا سبحان اللہ دوستو سید المیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کریم نے اپنی رحمت العالمین کی شان بخاندے یہود نسار ابتدائی حق مبارک نرمی کا رکھا ہاتھ مبارک نرمی لائن رکھا سی کہ حضور سہ سارے دنیاوی معاملات موافقت کر سبحان اللہ کیوں تاکہ انہوں کا دل مانوس ہو گئے مائل ہو گئے اور حق والے پاس مڑ آپ کی ابتدائی کوشش ابتدائی کمی نے یہ ہو سارا تباہ تبادل کچھ اثر انداز نہ ہوئے وہ حسد دے حسد دے مرلی جی اج رکھو تے سو سال بعد کٹو بڑھو میں حضور نے اپنی حکمت نار اللہ دے امر نار انہا نو سیدھے کرنا اس جو بھی طریقے اختیار کیتے ہیں انہا ظالمہ دوتے اثر انداز آگا الٹا زد عداوت دشمنی لانتا بھر گئے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دینار دشمنی اور مقابلے کرتے بالکل رڑے میدان پہ توجہ ہے میں حقیقت کی گل سنا رہا کہ کسی نے کوئی کہانی یا بناوٹی قصہ یا افسانہ بھی پیش کر رہا گورنمنٹ نے اسکول منسپل ہے نمبر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مقابلے میں آ گئے ان کمینیا نے حضور کی ذات نو زخ نقصان ضرر اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو دشمنی دا نشانہ بناون واسطے ہر ہر بے پیار کیتا ہے کدی زہر تے کدی کچھ کر کدی کچھ کر ہیں لیکن کیونکہ اللہ تعالی آپ نے معصوم بنایا سی واللہ یعصمک من الناس دا آپ اللہ تعالی نے حفاظت دا ایک مبارک لباس پہنایا سی جس نال اس مبارک ضلع دے ہو گیا اور اس مبارک حفاظت بدن دے ہو گیا کوئی ظالم آپ کے اثر انداز نہیں ہو سکتا ہر کسی کتے نے اپنے منہ بھی کھا دی اللہ تعالی نے آپ کی ذات شریف نو محفوظ رکھا پھر اللہ دے حبیب نے آخر اللہ دے عمل دا انتظار کیتا کہ میری نرمی تو بعد ہور غالب بن گئے نے ہوں اللہ دا کی حکم ہوتا ہے اللہ نے پھر انہوں سختی ان ورتی کہ پھر رب نے جیڑا رحمان سی وہ غدبان بن گیا جیڑا رحمان سی ان واسطے غدبان بن گیا جیڑا رحمت اللہ عالمین سی اس رات نے انہوں واسطے پھر اتنی سختی فرمائی کہ حضور نے صاف فرما دیتا جا کے بخاری فرما دی گئی سرکار جا کے مدراس ایک مدرسہ سی یہودیاں کا مدینے دے اندر وہ کی نام سی مدراس مدراس گئے مدراس شہر ہونا شہر بھی ہے انڈیا کے اندر مدراس سرکار مدراس تشریف لے گئے آپ نے فرمایا یہودیوں اسلم تسلم اور اسلام لے آؤ دو جہان کی سلامتی جی پا جاؤ گے انہوں کمی کو جواب دیتا سمجھنا سن لیا سا سن لیا حضور نے فرمایا اری دہا دار میں بھی اسی سے ارادہ کرتا سر قرآن فرما دی آدر سی کمینیا کی کہتے سن سمجھنا وا سی نہ سننے لیکن مانتے نہیں سی گل اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا پھر فرمایا میں بھی یہ سننا چاہتا سا تیسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پھر نے فرمایا جا جا لے دس لو دس لو کوئی سیاؤ لیا وہ چلے نہ ہوگئے بد بخشا تیسری بار انہوں نے جواب دیتا سید الانبیاء صلی اللہ نے فرمایا پھر ساڈا بھی اعلان سنو فرمایا بستر بورا گول کر لو اگر یہ گل بخاری میں نہ ہوئے میں نہ کر سامنے بخاری حضور نے فرمایا پھر بہت مند راؤن سڑو انڈیا نارملی اللہ ہے سو رہی یہ ساری بری تو سو Yeah. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زمین اللہ اللہ دل بولو زمین اللہ رسول سنا جیڑی حکومت مسلمان ہون دا دعویٰ کرے وہ کسے مسلمان دا نہ مکان ڈھا سکتی ہے نہ زمین کھو سکتی وہ حکومت وانتی ترین ہوئے گی سور کی بچی ہوئے گی کہ رقبہ اللہ کے رسول نے دس دیتا زمین اللہ رسول بھی ہے لہذا غریب جتھے مکان پا لے کوئی اٹھا نہیں سکتا حضور نے فرمایا من آہیار تن میں کھالا ہوں جیڑا پنچر زمین آباد کرے گا میں بہت مت اختیار دیتا ہے وہ بھی ہے تو کھو نہیں سکتا سبحان جڑے پڑھاؤ والے پڑھاؤ والے نے شالا رب کرے انہوں نے علم کی حوالہ جی نہیں لگتی تقدیر اللہ تعالیٰ انہوں نے ہوا چلا کے لے لیا یہ بی مکیا چلتا کیا اچھی بولو میں چیلنج کرنا کوئی مائی دلال میرے آ کے باس ملازمہ کرے وہ ثابت کر دے کہ غریب جنہوں اج کل سرکاری رقبے کہتے ہیں غریب اگر کسی جگہ تے آباد کر کے بیٹھ جاوے یا کسی جگہ تے غریب مکان پا لو حکومت نو اس دے گراون دی اگر محمد کریم دے دین کی اجازت ہوے میرا لاکھ صرف بدماش کمینے کم کرتے ہیں بدماشی نال لیکن افسوس ہے جگہ جگہ سے نام اسلام کا بدنام ہوتا ہے سڈا کلندر اقبال بیٹھا سی اخیر یہ حالات کبھی نے ویگ کے بول ہی پہ آئے سارے اقبال فرما کسی خبر تھی کہ لے کر چرا میں مستفا بولو کسی خبر تھی کر جہاں میں آگ لگا تیری یار وقت بھی ہاں جی، ہاں۔ ہنور نور لے کے آئے گی کر ہر ایک کے منہ میں قرآن حدیث رسول کا نہ سمجھی ہر ہاتھ قرآن یہ رسول اللہ کی طرف نہ سمجھی کئی ایسے بھی ہوتے ہیں چراغ سجنا کا چراغ سجنا دا دشمنا دے ہاتھ آ جاوے تو چکے بھی ساڑ لیں لہذا ہر منہ قرآن دے اعتماد نہ کری پہلا یہ ویکھی منہ سجن دا ہے کہ دشمن دا ہے اقبال سمجھا گیا کم بختہ خبردار یہ کدی بے وقوفی نہ کری کہ تو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا پڑھتا ہے تو مسلمان ہے کہتا نا میں استعمال کرنا لیں مسلمانوں برباد کر کسے خبر پڑی کسے خبر پڑی کہ لے کر چلا گے مستفی وہ سمجھ نہیں آئی گا کسے خبر تھی کہ لے کر چلا گے مستفی جہاں میں آگ جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی کنجر ملا کا فتوا ہونا گریباں مکان ڈھائے جانے نے سبحان اللہ سوڑے حضرت عمر کی کر دے ہوں کسی زمیندار کو رقبہ ہونا نا سچا ہوا حضرت چال جن ہے یہ اللہ کیوں فرمانا بدماش ایک کمینے یہ انگریزی کتے ہو لائے اٹھ اٹھ گھنٹے انہوں نے رقبے ہاں جی، ریلا چلن غریب میں نہیں سکتا تو اسلام اور بولو مرو میری تقریر وہ پسند آ جڑا بکری ہوگی ہاں۔ میںکرین کیا سونا سد کے سدکے بھائی وہ چلا جنو وزیر اعظم تیرے ملک کا رقبہ دے ادھر تو کو سکتا فوجیاں دے رقبے افسر جتھے ریٹائرمنٹ تو بعد ملن وہ کوئی کھو نہیں سکتا جلیا جنو اختیار تے ملکیت محمد کریم نے دھی ہو رکھتا مسل خریدوں نے اسلام کی حکیمت ہو تین پا غیر آباد زمین نہ دستی جی اخانے وال تو نکلنے تو ہزار کلے مربے رکھنے پے نے سندھ نو جانے جدھر جانے ہزار مربے خیر آباد پے نے ریٹائر افسر نو ملتے نے انگریزی ریٹائر افسر انگریز تو نہیں گئے محمد کا غریب محمد پاک تو نہیں بیٹھا ہے صدقے میرے شیر صدقے صدقے صدقے ساڈا کلندر بولے اقبال فرماتا ہے عالم ہے فقط مومن جاباں خدا کرے تین علم دی ہوا لگ جائے آخو آمین آمین کتنے آخری جہاں مینڈک ہوں نا مینڈک صرف گند رہ کے سمجھتا ہاں، چل اتری ناسا ڈتری کپسا گوڑی بیٹھے والی مراد میں سکول کوئی پتا کہ نہیں ہوتا ہے میں دیسی بندہ بیٹھا انگلش میں لانت بھیج کے بیٹھا جوڑے بات میں پوری دنیا کا چیلنج ہو میں روکیلو بول جانا سو ہے جا جاتے صدقے صدقے میرے شیر صدقے سبحان عالم ہے فقط سونا بڑی گال ہے بڑی گال ہے بڑی گال ہے اسی واسطے مسلمان مسلمان کافروں سے ملک مانگتے نہیں مسلمان کافروں نہ لے کافلوں مسلمان کافروں سارے دے دو وہ مسلمان بےستتی سدکے سونا کی میرا مومن نہیں جو صاحب لولا نہیں ہے ہر ڈٹ کے بولو یار اقبال فرماندہ ہے اللہ نے اپنے حبیب نو فرمایا ہے نا لولا کلما خلق تو لفلا قبل اپنی او محبوبہ تینو نہ بنانا ہوں گا تینو نہ بنانا ہوں گا تو میں آسمان و زمین نہیں سی بنا میں تیرے آسمی بنا اقبال فرما ہے مسلمان اتریا اپنی اصلیت پچھان اصلیت پچھان بولو اللہ علم بولوی بولو بولو بولو ہائے ہائے ہائے واہ واہ صدقہ میرے شیر اللہ ڈیوٹی کے اللہ دے محبوب نال عشق دی دلیل اقبال ہی نہیں کئی لوگ کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اگر تو نہ ہوتا میں آسمان زمین نہ بناتا کوئی چیز کو نہ بناتا یہ حدیث ہی نہیں ہے اقبال کہ حدیث ہی نہیں ایسا کہ خود خیال نہیں رکھتا کہ سڈا مستفا ساری خدائی کا مالک ہے انہوں کی وجہ اللہ نے خدائی بنائی ہے اقبال فرماتا میں مومن ہی نہیں بنتا بولوں اقبال جی والے ہر آخر سونے محمد کریم ہلور دی بار گار کنا شرم ہزار رکھتے سن الحرد من سخی اس محسوس الہر منظری میں روبائی کہہ گیا نہیں روبائی نہیں بس ربی ہی رکھ وا بمسا بم رات چھپی را گری الگاہ مصفا ربا تہان دو میں محتاج بے پرواہ میں نیاز مرنا مہربانی فرمائی میرے قیامت والے دل گناہ چھپانی رسول من رسول نو کی منہ مکھاوا گا رسول فرماوے گا امتی میرا سین تین ہزار نہیں آئی میں محمد رسول اللہ دے خلاف چل رہا رب اپنے نبی دل شرمندہ کری مہربانی کر کے ایک بڑے میرا حساب لوئی حضور نے سامنے نہ لوگ فرمان برمن لو سنگی اللہ یار سنگ نہ کریے وہ لال کس نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے جاوا اقبال فرما ہے وہ وقت بھی آنا سی محمد دین گریبا نے مکان بنا بنایا سمجھو میری گل سی چلا خدا دل جگا چھوڑے اقبال فرما لے محمد کا دین سے آیا سی غریبا دے مکان بنا کوئی پتہ نہیں سی ابو لہب حضور دے دین دا نام لے کے غریبا دے مکان ڈھان شروع کر دیں گے اسے خبر فکر لے کر چلا گے مصطفی اسے خبر فکر لے کر چلا گے مصطفی جہاں پہ آپ جہاں میں آگ جہاں میں آگ لگاتی پھرے بھی بولا بھی دشمنی جدو پائی اللہ نے فرمایا محبوبہ سختی کر ہوں جن کر سکنا حضور نے فرمایا یہ سارا چلو بورا بستر گول کرو بورا بسترا بورا بسترا گول کرو یہ اللہ تعالی نے انہوں نے بوتھے سے چنگا سوا فیریا جہے آدھے نے برابر دے حق ہوتے نے کافر مومنا سیکھا گے E B C T D D D T G T یہی ڈی پر نہیں چلے گی یہاں پر محمد کا دین چلے گا جس کے بارے میں تمہیں خوش رہا اللہ تعالیٰ نے جب سختی کا اعلان فرمایا جو ان کا کروایا میں پھر میں ہوں بیان وقت تھوڑا نہیں تو میں کیفیت بیان کرتا جس حالت جی یہود کا سارا نکلے سن پچھو اپنے علاقے چڑ چڑ کے اللہ نے وہ بھی بیان کیا کہ ہوں جانتے اگر سپ آخ نا سپ بندے کہ تسا پتا نہیں کھائی جائے تو لو ہاں سجنا وہ کنجر ہے سب رسول اللہ نے صرف دھواں گوگل کا دھواں دتا لیا میں بھی ایو کرنا میں گوگل کا دھواں ہاں، دینا سب چیچڑیاں وٹ کے بج جی ہوں ویچی فج دیا توجہ ہے جی قبضہ قدرت خلوص کھچ لیا ہاں جی بڑی مہربانی مرنا نے جی سڈیا گلا سمجھے ٹوکر پانی والے دال ساگر ہے جی۔ اللہ سبحان اللہ کسم و نہیں کر کے آنا دنیا کھلوے اصل جو ذہن بنا کے دین دے اتنے ساری خدائی بیٹھی رہے اصا اہی بیان کرنا کسی خدائی کا لحاظ نہیں کرنا کیوں سا کلندر اقبال فرما ہے نانا سنگان حسین بیٹھے پھر اوے کا شیر دلی چاہیے اقبال فرماتا ہے وائز واسطے ضروری ایک پختہ خیال ہو ایک مکان لفظ کا مطلب پختہ خیال کا مطلب ایڈا پکا خیال سی رکھنے والا ہو دنیا لکھ مروڑنا چاہے کسی پیچھے مڑے نا جو کا تقاضا مطابق مطلب اچھا عجیب گل اقبال نے کہنا شولا مکان مقرر مائل ساڈا ممبر کا بارے سو لیکن عجیب گل ہے اج کل پرچے ہی اس گل سے ہو جاتے ہیں کہ فلانا جی شولا بیان مقرر ہے ادھر آخنا سارا مسمر اقبال ہے پاکستان کا تو وہ آخنا شولا مکان ہی چاہیے شولا مکان شولا بیان پرچا ہو مطلب تمیز کرنی چاہیے ایک شولا وہ چہرے جہد ساڑے وہ پتر اندر ساڑے حق کی حفاظت کرے مسلمانوں کے دل روشن کرے یہ ہو جائے کہ آلہ اعلیٰ بریوی ورگے مار سونا چاہیے میں اللہ اللہ نو عرض سونے تیری مخلوق تیرا شکوا اچھا کر دی لے جب شکوا لکھ کے سنا میں جوتے ہو ساڈے مہربان نہیں ریائے شگوا کرتے آخر ہوگار گدارا تو مسلمان نہیں رہے وہ خیالی نہ رہی واحد قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی ارے برق تبھی نہ رہی مکان نہ رہی رہی شولا مکالی نہ رہی شرم کر کرتی تو خدا نہیں دے میں چاہوں گا نیتوں مسلمانی لیے ہاں بولو اے اچھا ہوں جس لیے اللہ تعالی نے دشمنی کا اعلان کیتا کہ بڑا انہوں نے ورت لیا پر یہ تو نام مراد کوئی کاواں دے پتر یہ نام مراد کوئی کاواں دے بچے انہوں نے موتی کھوائے نے محمد کے ہاتھوں نے پھر بھی کان کان ہی رہے انہوں نے ہزار ہی ہو گیا شاہ بیبا مڑ سختی کرنا قرآن آ گیا خدر یہود اب دوستی چڑ دوں ایلان ہو گیا بولو اعلان ہو گیا یہود نسارا نال دوستی یہ آپس ایک دوجے کے سجن ہے تھوڑے کدی نہیں ہوگی لگی جہاں تھوڑے پچھوں یہاں سجن بنائے گا انہوں کا ہی ہونا مسلمانوں کا نہیں جی ہونا کر دے لال ماپو کر کر قرآن پڑھ دے اللہ نے محبوب نے اعلان کر دے گا توجہ نہیں فرمائی نے ہوں نال ہی اللہ نے دس دتا کہ پھر میں ہوں یہ جڑا اعلان کیتا ہے اس اعلان تو بعد یعنی اعلان عداوت اعلان عداوت نفرت تو بعد ہوں میں رب فرما تہن دسنا جہاں اس اعلان تو بعد بھی انہوں سنگت یار لاوے گا ساڑھے چھ گھنٹے کتاب کیتا صبح پانچ بجے تک حال میں اس فیصلے کا ایک جلیا ایک ایک دلیل اس فیصلے کی ایک دلیل توڑ کے آیا اور اگلیا دلیل توڑنے واسطے ہوں مڑ جلسہ رکھا گا جہاں خوش نصیب ہوئے گا اس سے مڑ پہنچ جائے گا جو اللہ نے فضل و کرم نا اس کے اندر چیف صاحب شروع لکھے ہیں کہ جی کافر مومن اسلام کہہ ہے سب نو ایک بنا کے رکھو کتنے لکھے ایک بنا کے رکھو نہیں آخیا رب نے رب آدھا جی تے گوڈیا کوئی لگ جائے پیرا چ ڈگ پوے نا آخے تھی مان کے رہنے آ تو پھر کوئی گل نہیں رہیں گے میں پھر کہنا شالا خدا انہوں مسلمانوں علم کے حوال وا دوں وہ سال لالی جی جڑے ملا خراب پیٹا کھانا ٹوکی گیا تین شرم نہیں آئی ڈرم رکھتے میدان ایک بندہ انگلش کے لکھے لفظ نو جبی جاند میں بیٹھا ایک بندہ نا الف نو کلی انگلش لکھی ہو تو میں جلیبی جلبی میں ایک دوسرا لفظ بھی بول دینا جلیبی میرے خیال سے نہ ہی جائے چنگا نینا سمجھنا وہ کبھی بال بال بال نہ نکل کے سن تو پھر جڑے وہ فیریاں مار مار کے تو ہکتے نے جی کیفیت وہ بنی ہوتی ہے میں انگلش نو میں سمجھ اللہ دے فضل دنیا نے قانون دان لیا میں قانون تے بولاں گا تو انشاءاللہ منہ بند کر دیا گا آئین تے بولاں گا تو بند کر دیا گا اجے دین تے بولاں گا تو بھی بند کر دیا گا اللہ نے محمد پاک دے غلاماں دا صدقہ ایسی حکمت دا وارث بنایا ہے سانو ہن سن ذرا غور نال اللہ نے قرآن دسیا سورت مائدہ بولو یہ کہڑی سورت ہے سورت ہے مائدہ بولو بولو سورت ہے مائدہ سپارا نمبر چھواں آیت نمبر اکوجا بونجا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا محبوبہ اللہ کے محبوب نے ایسی گل دکھائی ہاں؟ اللہ نے فرمایا ہوں میں محبوبہ ہاں، دس دیا پچھلی گل میرے اعلان تو بعد میرے اعلان تو بعد کیڑے مڑ انہوں یاری رہو گے کس مقصد رہو گے اللہ فرما جنہ کے دلان چ منافقت کا توڑ ہے ہاں۔ بولو جی مولانا محمد رفیق صاحب تشریف نے نے ملتان مدرس درس نظامی دی سفید ہو گئی الحمدللہ اے خود دسنگ فطر لوی نا کلو بہم مارا بہت او مولانا اللہ فرماندہ اللہ انہاں لوکاں نو تو ویکھے گا جنہیں دلیا چ بماری یا بماری بماری بماری بھی ایسی آ لوگ نو فڑ فڑ کے پولیو پلا دے اس بماری کے کھڈن واسطے کسی کو نہیں جانے اگر کوئی آخے جناب پولیو سان فرنگی نے دسیا میں آخا تھا بیماری سان رب نے دسی اصا تیری بک بک نو ویے گی رب نے فرمان کیوں بیان کر رہا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے میں مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں قرآن کو بغیر تو مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم محبوبا جنہاں دے دل وچ منافقت دی بیماری نا لالچ تے کوڑے او کی کرن گے پاج پاج کے یاریاں لاون گے اگر یہ رب دا قرآن نہ ہو میں نک وڈانا تو جڑا اگو بھاؤکر دی کوشش کرا مگر سوٹا ہی مار دوں لیکن کا اس حق دی زبان اللہ لو گیا شکاری اپنے جان پس جائے کیسی عجیب پسند چلے اسی کسی نس جائے ادھر رشتہ کیوں جوڑیا جے اگوں کی کہیں نے یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ یار ڈرنے ادھر زمانے دی چکی سن پیس نہ دے باہر قوما رشتہ نہ جوڑیا جاوے تو جینا محل ہو جائے لہذا عالمی برادری نال جوڑنی پڑی اتو توڑ کے نہیں جی سکتے اگر رب کا قرآن میں بان وڈا دینا یقولون نقشہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں سد کے دائرہ دائرہ گلنے چکی لوکے ہاں کیوں جی ان سے جدا ہو گئے تو کیسے جیئیں گے کیسے پیئیں گے جس نے آیا اتری نا ہوں نبی پاک دے کلمے پڑھنے والے سن دو سن یار ہزور آیا تری جیڑے ہزور یار سن غالبا ابو موسا شاہی صاحب نے یوگیا پہلو بڑا ہی جرانا سی جس لے آئے تھا نا ہوں رب کردہ دے امتحان حضور دے یار نے ہاتھ کھڑے کر یا رسول اللہ سڈے ہاتھ کھڑے اج تو بعد یاریاں ختم ادھر منافق اٹھ کھلوتے انہوں نے کیا یار سولا گل یہ ادھر قرضے لے لینا اگر قرآن کی کہانی نہ ہو میری زبان واڑ اگر قرآن اگران ہو آدھے سپا اگے دیوے نہیں سڈے ہاں، اگے دیوا بال کے گی فرمائی منافق کہنے لگے کرنے لینے ابو موسا شری کہنے لگے یا رسول اللہ بھاوے بھکھے مر جا گے سانو یاری قبول نہیں سانو تیرے دربار کی خواری قبول اللہ نے فرمایا خوشخبری سنا دے جنا میری خاطر کافرا دشمنا یاری لوڑ نہیں پینی گرے دین والے بولو مرو وقت آیا پھر اوہی قیصر تے کسرا دیا حکومت کنگن سونے دے حضرت سوراخا ہجرت کی رات فرمایا سی سوراخا اور سان مارن بھجیا پھرنا سوراخا پہلوانا میں میرے یار صدیق نو واسطے پچھو کجا پھرتا میں محمد تیرے ہاتھ کسرا بادشاہ سونے وہ حضرت عمر کا دور آیا پتا ہو گیا کس طرح کنگن آئے کنگن آئے کنگن حضرت عمر کو گوڑا انہیں فرمایا سوراخ آئے تر وہ پہلوان مسلمان ہو گیا اسے کلمہ پڑ گیا سی جس نے ہجرت کی دراز پچھو جا رہا سی حضور سرکار نے زمین نو حکم دیتا زمین نے دے گھوڑے دے پیر نپ لے آدھا محمد ایک بار تو جان چھڑا چا مڑ بج پیا پیچھو موڑ نپ لے تیسری بار بجیا موڑ نپ لے آدھا محمد توبہ کرنا میرے کلوا چپڑا حضور نے کلمہ پھپڑایا تے نال فرمایا سورا کا تیرے ہاتھ چ میں کسرا بادشاہ دے فارس دے بادشاہ دے کنگن پہ وینا ہاں۔ وہ کنگن ہاں۔ جس لیے حضرت عمر کا دور آیا ہے فتح ہویا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا آجا کسرا آجا سوراخا فرمایا مینو پتا ہے محمد کی شریعت کے اندر سونا مرد واسطے حرام ہے پر میں چاہتا پہ آنا میرے محمد کا موجودہ ثابت ہو رہا ہے ہاں۔ سبحان اللہ انہیں آخر لو لو بجو ہاں؟ ہاں، لو بجو ہاں، لو تھی سو میرے یار نے آخیا سی سال پرواہ نہیں اصا محبت دربار کی خواری ہر شاید برداشت کر سکتے ہیں لیکن انہوں کی یاری برداشت آؤ ہوں انہوں دیا شاہیاں جتیاں تھوڑی لو سونے میں حقیقت کھولن لگا جیڑی حال تک دنیا چمبر کسی نے کھولی کھولنے ہاں۔ اے جڑا ملعونا گستاخ رسول کتی کتی گستاخ رسول کتی حمایتی کتے ایک صحافی ہے اور سابق ڈپٹی کمشنر بھی ہے اور پتہ نہیں ایل ایل بی کتنے عہدے اس نے پہلے لیے ہوئے تھے اور ڈگریاں لی ہوئی ہیں یہ سامنے بیٹھا ہے ٹی وی پر بھی آتا ہے اور یا مقبول جان اس کا ایک بانوے نیوز روزنامہ بانوے نیوز پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ کے اندر ایک کالم آیا اپنا مضمون آیا کالم ہے جڑا روزانہ شبد ہے وہ ہے ہر فراز ہر راز کالم اور مضمون ہے دو عورتوں کی لڑائی دو عورتوں کی لڑائی لڑائی یعنی کیا مطلب کوٹ سے یہ ظاہر کیا گیا کہ جی ایک دو عورتوں کی لڑائی سی ایک آسیا ملونا جڑے ایک معافیا بی بی جی گواہ بنی ہے مسلمانوں والوں دوسری ایک بی بی سی یہ دو بیبیاں آخر اتنے دو عورتوں کی لڑائی سی گستاخی کا تو کوئی چکر ہی نہیں ایویں جھوٹ بنا دیتا جی ایک چیف صاحب نے لکھا ہے ایس فیصلے کے اندر کہ یہ دو عورتوں کی ایک لڑائی تھی جھوٹ کی کہانی ہے کوئی بھی کوئی بھی گستاخی کا واقعہ نہیں ہوا میں ثابت کیتا ہے میں لاہور کرنا کرنا اتنے بھی کیا کر دیا اللہ نے فضل نال بولتا ہے جتنے جج بھی یہ چیف کا فیصلہ ہے اور یہ آگے آصف سعید خان کوسا اس کا فیصلہ کیونکہ بینچ تھا نا بینچ تین ججوں کا بینچ تھا تین ججوں نے فیصلہ کیا کہ بالکل جی توجہ ہے بول دے نہیں ذرا غور نال سمجھنا ناچیز کے بیان نے دنیا ہلا کے رکھ چی چیف صاحب نے آ لکھ کے فیصلہ اردو چیلنج کیا کہ کوئی ہائے مائی دال توڑ پیش کرے حالانکہ تھلے مجسٹریٹ دیا نکی نکیا کوٹا جہیا نے وہ بھی انگلش فیصلے لکھتے ہیں لیکن سپریم کورٹ دا چیف دا فیصلہ اردو اس واسطے آیا ہے کہ اسی جی تنوع کنا سے واگا سکنے ہاں اگر کسی کو جواب مل سکتا ہے پڑھ کے عوام دا بندہ جواب دے کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا چیشتی نا چیز نے کر کے جواب بھی دے سکتا ہے آصف سعید خان جنہیں ممتاز سننا چاہے تو سنے لیکن میں ججا پکڑ کی سنا دنیا کے جج دیں میں پھانسی آسف پیش ہو ہے جی نہیں جواب دے سکتے تو آخا گا یہ کی یاری سکتے لالچ عبد اللہ میری رکھتے سن محمد کے یار نہیں سن صدقے صدقے میرے شیر سنو میرے سونے میرے سیدے سادے مسلمانوں دعا, دعا کرو ایسا اللہ علم دی حوالہ یہ اتفاقی رائے ہے آصف سعید خان کھوسا جج سپریم کورٹ گستاخی نہیں کری دی بزرگاں دی ہاں۔ توہین عدالت لگ جاتی ہے اگر تسام گالا کڈنیا ہون تو پولیس نو کڈیا کرو گالا کڈنیا ہون تو وزیر نو کڈیا کرو گالا کڈنیا ہون تو ممبر نو کڈیا کرو گالا کڈنیا ہون تو سینٹ کے ممبر نو کڈیا کرو گالا کڈنیا ہون مولویا نو کڈیا کرو گالا کڈنیا ہون آپس کڈیا کرو اور گالا کڈنیا ہون تو یہ ہوا کیونکہ یہ سارے باقی نے جنہیں ہیں نا خلاف ہاں جی باقی حرام ہوتے ہیں نہ مولویا کی پرواہ نہ پولیسا پرواہ اگلے دن میں ویکیا نٹ نیٹ مشاہد اللہ خان ہے گنجیا تے فیض الحسن چوہان وزیر تحریک انصاف میں ایک نواں لفظ دے چلیا لے لو گے تحریک کاف کشش نال نہیں پڑھنا موٹے کاف نال پڑھنا تحریک انصاف کا مطلب میں انصاف انصاف نو ساڑ کے سوا کر دیا سڈے محترم سرکار مولوی پرچا کٹو نے کٹتے پے نے کیوں جی انہیں تین ارب کا نقصان کرا ہے جس نے سڈے وڈے وزیر اعظم سرکار نے اسلام آباد تھرنا سی تین مہینے چھ دنوں کا اس کے اندر چھ ارب کا نقصان ہوا سی ہر چھ ارب کا نقصان کرنے والا تین ارب والے پرچا کٹا ہوا <laughs> کمال ہو گئی بس بندہ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ اکبر خوب ہے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ امر بے زمیرہ جی۔ جی بینچ بٹھایا گیا تین نے ایکو فیصلہ دینا بینچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین نے اتفاقی رائے پیش کرنی ہے اور چیف صاحب کی رائے کی واقعہ ہی جھوٹا ہے کوئی گستاخی نہیں ہوگی پولیس بک گئی ہاں ہاں وکی کتنے پولیس وکیے جھوٹا الزام وہ بھی رسول اللہ بھی گستاخی دیکھ گئی ہے اچھا ہوں تین یہ پتا نہیں سی انہوں کہ جڑا جھوٹا الزام کسی سے رسول اللہ کی گستاخی کا لاوے اور آخے انہیں فلاں فلاں گستاخی کے لفظ بولے یہ جھوٹ ان شاید شمار ہوگا وہ خود گستاخ رسول بن جائے گا اور واجب القتل ہو جائے گا بے شمار میں چوکلا چھوکلا چھوکلا چوکھے لمبا سدکے گل سنو تھی گل سنو ہوں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 خدیجہ سے نکاح ان کی دولت کے حصول کے لیے کیا تھا اور دولت حاصل کر کے آپ نے انہیں چھوڑ دیا تھا یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ اسی موقع پر ہی اس کجری نے یہ یہ الفاظ الفاظ بھی کہے ہیں کہ قرآن کریم خدا کی رحمی کتاب نہ ہے بلکہ خود ساختہ کتاب ہے اب مقامی پولیس توجہ مقامی پولیس سن انیس سو چھ دو ہزار انیس مہینہ انیس تاریخ دو ہزار نو کو ایف آئی آر کے امتیاز کے فوری بعد گرفتار کر لیا اور تفتیش مکمل کرنے کے بعد متعلقہ ابتدائی سماج کی عدالت میں چالان دائر کر دیا ابتدائی سماج کی عدالت میں دفعہ دو سو پچانوے سی تیروں کی بڑھ گیا ہے کوئی گل نہیں میرے اگے بڑے بڑے اٹھ جانے تازی دو سو پچانوے سی آگے پاکستان کے تحت ملکونا کے خلاف بار الزام عائد کیا اس نے اس نے صحت جرم سے انکار کیا اور مقدمہ کی باقاعدہ سماعت کا مطالبہ کیا توجہ ہے یہ ہے یہ آ گیا سفا نمبر چالیس وہ پیچھے الفاظ پھر وہی الفاظ یہاں پر دوہرائے دوہرانے کے بعد کیا لکھا ہے ادھر دیکھ ادھر دیکھ آگے وجہ کیا بنی فالسے کا کھیت سی فالسا فالسا چگن جانیا سن سوالیاں بیبیاں انہوں ایک کجری بھی شامل سی مسلمان عورت نے اسی موافیا بیوی بی کو اسما بیوی اسما بیوی کے موافیا بیوی پیاس لگی وہ اسین پانی لے کے آئیے کہ اس بی بی نو دین لگی لے اور وہ بی بی سکولٹ نہیں سی جی۔ انہیں اگو کی آخیا انہیں بی بی نے آخیا انہیں آخیا تسین میں ہاں مسلمان میں تیرے ہاتھ کا پانی نہیں پی سکتا میں تیرے ہاتھ کا نہیں پانی پینا انہیں جس لیے غیرت وکھائی نا جس لے غصہ لگا وہ جذبات آن کے گالا کھن لگ پی خدا نو رسول چالیس کوئی ہے پڑھنے والا تے آ جا کوئی ہے تے آ جا ہے کسی دن ضرورت تے آ جا لکھے میں لفظ دوہرا دینا توجہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور مذکورہ لڑائی کے دوران اپیل گزار یعنی ملونا جی جنہیں سپریم کورٹ نے اپیل کی تھی اپنے رہائی واسطے اپیل گزار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پرانے کریم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود استغاثہ کے مطابق اپیل گزار نے وہ الفاظ جن کا اس پر الزام لگایا گیا ہے اپنے مذہب کی توہین اور اپنی ساتھی خواتین بشمول معافیہ بیوی اور اسما بی کی جانب سے اپنی مذہبی احساسات اپنے مذہبی احساسات سات ہونے کے بعد کہے کہے کہے یہ رسول یہ لکھ رہا ہے اس اس نے ہمارے رسول کی مستاخی کی قرآن کی کی خدا کی کی لیکن جذبات میں آ کر کی چیز کہتا ہے قصہ ہی جھوٹا ہے کوسا کہتا ہے قصہ سچا ہے مجرم اس لیے نہیں کہ جذبات میں آ گئی بینچ دا فیصلہ ہوئے میں حیران اور میں حیران آیا کھوسا کی پہ لکھتا اتفاق اتفاقی رائے لکھی ہے نا وہ تو لکھے مار چیف جسٹس کے تعریف کرنا فیصلے کا جائزہ لینے کا شرف حاصل ہوا میں اگرچہ فیصلے کی وجوہات اور حتمی نتیجے سے اتفاق کرتا ہوں وجوہات یعنی دلائل اور نتیجہ یعنی حکم براعت بری میں دونوں نال مینو یقین اور اتفاق دونوں اچھا، جی ہے اور اتفاقی اچھا گے دلائل دلیل اتفاق بھی اتفاق چیف صاحب کہتے ہیں واقعہ ہی جھوٹا ہے تو دوسرے ساتھی کہتے ہیں آصف سعید خان کھوسلا نہیں جی واقعہ سے جھوٹا نہیں جذبات اچار کے انہیں اللہ رسول نو گالا کڑی ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر لو مینو ایک گل کا جواب دنیا دے دے میں ہار مان کے پھانسی لگ جاؤں صرف ایک گل جو تھوڑا جا تبصرہ کرنا پتا لگا کہ جذبات میں اگر اللہ رسول کو گالیاں نکالے تو کافر نہیں ہوتا پھر تو چاہیے جہاں جذبات چان کے غصے سے جذبات چان کے طلاق دے وہ بھی طلاق نہیں ہونی چاہیے اور اگلی گل بھی سنو سنگیو ذرا دور غور نال سمجھنا سچی دسیا جی جس جی لے قتل ہوندے نے اس لے جذبات نہیں جی بولنا ہے تو زندہ دلی نال بولو نہیں تو بولو جس لے قتل کرتا ہے بندہ کالج کرتا ہے ہاں میں پوچھنا پھر تمام قاتلوں کو معافی دو میرے تے پرچا ہوا سی ہوں میں جذبات کی گل کر میرے تے پرچا ہوا سی چشتی نے جنرل مشرف کے خلاف آ گل گئی جس نے پولیس نے توجہ دہشت گردی کوٹ اندر میرا کیس لگا مینو جج نے سزا ہی اس واسطے دیتی مینو پوچھتا میرے ادھر چ لکھ دتا او جڑا ہوندا تفتیشی انہیں لکھ دیتا مینو اس لکھوایا سے شاکر مولانا صاحب آپ صرف آپ کی با آپ ساری آپ کی ہی بات لکھواتا ہوں لیکن لکھتا ہوں لیکن آپ ایک بات لکھوا دیں میری مرضی میں نے کہا کہ میں جذبات میں بھی آ جاتا ہوں قسم خدا بھی کر کے آنا صرف اینے لفظ لکھے ہونے جج پڑھ گیا اچھا مولانا صاحب جذبات میں بھی آ جاتے ہیں لفظ نہیں مولانا صاحب جذبات میں بھی آ جاتے ہیں پھر پولیس والے کہہ ہوں کچھ مولوی صاحب نے گلا کی تسا کچھ کولو چا لڑائی لڑا لڑو کے بارے پرچا بڑھ گیا تو ٹھیک ہے انہیں میرے دو سال سال سال آ ایک جذبات دا لفظ سن کے دہشت گردی کا چھوٹا کوٹ جذبات کے کے سن سزا کر کنو کنو کہ یہ مننے والے سچی دسو اگر یہ گل میں کر تمسیل گل کر تو تو فرق نہیں ہونا ایک ایک بندہ بندہ مجھا مجھ لین گیا مجھ مجھ ویکھی نہیں سی مجھ لین گیا ٹور پیا نا اگلے نو پتا سی بھی یہ جان دے کے بچہ سی نا مجھ دیکا جہاز دیتا وہ بچارے نو ہوں ماں جانے ہوتی پیو جانے بھی مجھ جی کہڑی ہوتی ہے بچہ کھے لے گیا کھلے نے کھلا رہا ہوں شام نو جس لیے چومن کا وقت آیا اس پوتی کا بچہ تصا کی کہتے ہو چلو اور تھی کی کہتے ہو سراخی ہے کھوتے کے بچے نو ہاں، خیر بہان ساری طرح کی بہان وہ جناب جس نے چڈیا نا ہوں وہ کدھر جائے کر لیا مجھ اہم کر لیا ہوں مجھ مجھ ریگی جائے کھوتا ہینگی جائے وہ ریگی جائے وہ ہینگی جائے وہ ریگی جائے ہاتھ بھر کے آدھا یار مہربانی سی بندی گل بولی میرے اللہ اور یہ میرا مطالبہ درست ہے کہ نہیں آج تو بعد تمام قاتل بار اتنے ہوں پتا نہیں کنے بیٹھے ہونے آخر پڑ گئی گل فیصلہ بھی سپریم ٹھیک ہے سنگیو جذبات نہیں میرے اگر میں نہ جذبات چاہتا ہوں خوشیا خوشیا اگر کوئی خدا رو گاڑا کڑ کے جذبات کی وجہ باہر نکل سکتا ہے میں جذبات گاڑا کڑ کے اندر بھی نہیں جا سکتا لیکن میں ہوں وچلی گل سنا روڑے روڑے کیس نے نہیں بچوں ہور گل لے سنا دیا میں لو میرے سونے لو میرے سونے یہ جڑا کالم اولیاء جان مقبول دا بتایا دو عورتوں کی لڑائی انہیں حقیقت حوالے تین دے کے کھول دیتی ہے کہ کیوں انہوں کڈیا گیا ہے سنا دیا لو میرے سونے باقی نہ رہی پیری وہ آئی نظری باقی نہ رہی پیری وہ آئی نہ اے کشتہ سلطانیوں سلطان ملا پیر دنیا پرست چٹو تین نے تیرا پٹھا بار چڈیا لفظ سنوئے انتی ملک رل کے یورپ نے انہیں پاکستان تے زور پایا انہیں آخیا جی سڈے نال تجارتی تلقات رکھنے نے تے ایس نو باہر کڈو ایسا رکھا گے نہیں تجارت ہوں دنیا کے کتیا آخر اپنا فرمایا سر دلوں میں اور اپنے دستا دنیا کا کتا انہوں کا یار بنے گا اللہ دا شیر غازی الدین شہید وانگو محمد عربی دربار کے پیر بھی اس حکومت نال ملا بھی بڑے بڑے حکومت حقیقت کھلی پئی او او کنجرو کنجر ملا شالا تیری منجی دھوئی کار گئی گئی گھوم کھا اگر کوئی انگلش صحیح پڑھ سکتا تو راؤ نہ اگر کوئی انگلش فرفر پڑھ سکتا تو آ جائے کوئی ہے کسی کو انگلش پڑھ سکتا کوئی اور کوئی ہے ہاں؟ چلو ادھر ویکو توجہ انتیس ممالک کو توجہ یہ کہہ رہا ہے انتیس ممالک کو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ جنہوں نے اس سال جنوری میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان انتیس ممالک نو کو انتیس ممالک نو کیا اپنے نو آخیے برا جو مکالا ملی کھڑا ہوئے تو میرا دشمن کو بن توجہ ہاں سبحان انتیس ممالک کو کیوں نہیں سنا تھا کیونکہ جنہوں نے اس سال جنوری میں اس سال ہو گیا مہینے نومبر نومبر کن مہینے پہلے دس مہینے پہلے جنوری چاند نے اعلان کیا کہ ہم پاکستانی مصنوعات خریدنے کے لیے جو ایک تنظیم بڑی ہے کوئی جی یا تنظیم ہے یا کوئی قانون ہے جی ایس پی کی ٹی قانون جی ایس پی یہ جڑا بنایا ہے یہ ایسا کسی نہیں دیں گے اگر دو عورتوں کی لڑائی میں آسیا بی بی کے کیس میں کوئی مثبت پیش رفت نہ ہوئی تجارت اگے یورپی کمیشن کے صدر یورپی کمیشن کے صدر چھ مئی دو ہزار چودہ کو جان فجول ادانا ہے جان فجل فجول بدل گئی بیرون از یورپی یونین یونین مذہبی آزادی کی ترویج اس دا خصوصی نمائندہ بنایا گیا خصوصی نمائندہ توجہ سن یہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں توجہ دوسرا ہمارا دوسرا جان خجو لگے آیا پاکستان جنوری میں انہیں آ کے کی آخیا انہیں آخیا یورپی یونین کی طرف سے آئے صرف ایک نکاتی ایجنڈا لے کر آیا کہ تمہاری تجارت آسیا کی رہائی سے مشروط ہے ایک چوڑی نالیاں صاف واسطے سارا اور لانت کتے کتے کتے دنیا کے کتے تو لانت ہوئے یہ کتا تا کر کے برطانیہ کی پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے چھوڑا تین حوالے ہوں ظاہر کیے سکم نکالے جا رہے ہیں کیس کے اندر سیشن نے فیصلہ دیا پھانسی ہائی کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا پھانسی سپریم کورٹ پر جب اوپر تھے اور وزیر اعظم صاحب کی حکومت ساری کو آیا آڈر اسٹیبلشمنٹ کے جمہوری دو حکومت آیا ہاں جی لین دین دینا جی لے جی اچھا جہاں دھی کی کمائی کھاوے ان تو لا کہ رسول مردیا بول بو مردیا مردیا میری پتا ہے تیرو بھی اندروں پیڑ ہونی کہ ساڈا نظام چلے گا اور سن ہوں ہوں سمجھ لگی معلوم ہوا یہ ڈرامہ ہے اے ڈرامہ فیصلہ یہ فیصلہ ڈرامہ ہے حقیقت اور ہے لیکن رب بھی رب ہے اس آخر فیصلہ پہ لکھ دے ہو میں فیصلہ بھی یہو جا تو لکھاوا گا جہاں فیصلہ جگ دے کے دلیل ہوئے گا تو چشتی ہر زمانے میں دسے گا یہ کا فیصلہ ہے ایک جگ کرنا ہے ایک جج کہنا ہے گستاخی ہوئی ہے دوسرا کہنا نہیں ہوئی وہ بولی سے لڑا لو محمد نال جنگ لے کے اج تک لانتی کچھ دیا نہیں اور کون جیتے گا ہوئے اور کسی کی ضرورت رسول اللہ دے کے جیتے قسم اس کر کے آنا کتابیں لکھیا روم دا بادشاہ سی عیسائی کتا پال کے رکھیا سی ایڈے زور والا عبدل اور کامنا دے اندر پڑیا ایڈے زور والا کتا پال کے رکھیا سی شاہی کتا بیٹھا بیٹھا کتے اس کمینے نو خیال آیا انہیں رسول اللہ نو گالا کر دیتی جب کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کے لیے حوالہ پیش کیا جاتا ہے کورٹ کے اندر فلاں مسٹر نے فلاں مقام پر فلاں ملزم کے متعلق فلاں مقدمہ اور کیس کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ فیصلہ سناتا ہوں میں کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیا یہ کوسے کا فیصلہ ہے کیا کہ اگر جذبات میں آئے تو مجرم نہیں لہذا تم یہ حوالہ پیش کر کے صبح اپنے اپنے کاٹر بار لے آؤ دہشت گردانو بار آؤ کیوں وہ بھی جذبات میں آتے ہیں بس کچھ تین دعا کر شالا علم دکر شاید لگ جائے شالا لانتی اڈے یہودی پٹیچر محمد مستفا ہر تھان جان جان کو دیا کو بے وفا قوم کھیڑا اتنے ہے وہ کھیڑا ہاں؟ تین خبر پہنچی سی بھائی استاد جلسہ کر رہا وہ کتنے لوگ ہوں یہ ٹکر ٹکر یاد آنا آنا یاری نہ لائی میں میں جو سدیا کہ کہ مینو آدھا استاد تو تو تو دس بجے بجے بجے بجے سی کنے آیا آیا تین ایک ایک بھی کیوں نہیں میری آستاد ہے اس دھرنا دھرنا ہر کوئی دھر بچ مر مر ہو بہتر ہے مگر شہیدوں ہونے کو جی تو بڑا کرنا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے میرا پیغام آئے اتنے تھک وجو باقی حقیقت سامنے ان شاء اللہ اتنے بولوں گا ہاں جی یا میں جلسہ راول پنڈی کرنا ہے یا لاہور یا راول پنڈی یا لاہور یہاں دونوں تھا جس کا پیغام آئے پہنچو گے مجھے سب کا وقت شروع فرماؤ جاتا